برادران عزیز ابھی یہاں آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں ملون قادیاں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تب پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ حجاز مقدس تشریف لے گئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے آپ کی ملاقات ہوئی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پہلی مجلس میں خلافت سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ ہندوستان تشریف لے جائیں وہاں پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے اللہ رب العزت آپ سے اس کے خلاف کام لیں گے حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں جب ہندوستان واپس آیا مرزا قادیانی نے جھوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا میری اس طرف توجہ نہ گئی کہ حضرت حاجی صاحب نے جس فتنہ کی نشاندہی کی تھی اس سے مراد یہ قادیانیت کا فتنہ ہے تب فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ مہر علی شاہ مرزا قادیاں بامکراز الہاد احادیث من را پارا پارا میں کرد و تو خاموش نشستائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر علی شاہ مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی لے کر میرے دین کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو اس کے بعد حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو جس طرح للکارا لاہور کی شاہی مسجد کے درو دیوار آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اس کی تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم جس طرح اس ملک کے اندر آپ حضرات کے مسلک کے حوالے سے سیاسی خدمات کی ضرورت ہے اس پر بہت ہی فاضلانہ اور مجاہدانہ بیان کر رہے تھے آئندہ آنے والے حالات کے لیے آپ حضرات کو وہ راستہ دے رہے تھے جہاں میں ان کے ایک ایک حرف کی تائید کرتا ہوں یہ اس بات کا اعلان کرنا بھی اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں کہ رحمت عالم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ہمیشہ امت کے تمام تر افراد نے مل کر امت کے تمام تر طبقات نے مل کر امت کی تمام تر دینی فرق اور مسالک نے مل کر حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیا آپ حضرات کو یہ خوشی ہوگی ہونی چاہیے کہ آپ حضرات کا یہ پلیٹ فارم اتحاد کا پلیٹ فارم ہے دیکھیں میں بذات خود جمعیت علماء اسلام کا خادم اور اپنے آپ کو کارکن سمجھتا ہوں لیکن اگر پورے تمام مسالک کی جماعتیں یہاں پر موجود ہوں آپ کو پھر یہ اعزاز بھی حاصل ہو کہ آپ ان کے میزبان ہیں ان حضرات کی موجودگی میں اپنے آپ کے زندہ باد کے نعرے لگائیں اور ان حضرات کو بالکل ہی بھول جائیں تو یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور آپ حضرات کے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آپ اس کے دائی ہیں اس حوالے سے یہ بات زیبا نہیں آج تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کے تشریف آوری پر دل و جان سے ان حضرات کے زندہ باد کے نعرے لگائے تاکہ یہ حضرات یہاں سے پیغام لے کر جائیں دیکھیے حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب دامت برکات ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحفظ ناموں سے رسالت کی جو کمیٹی قائم کی تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے جو انہوں نے پلیٹ فارم تشکیل دیا ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے صدر ہمارے مخدوم حضرت مولانا صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر کو جمعیت علماء اسلام نے جمعیت اہل حدیث نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ تمام مکاتب بے فکر نے آپ حضرات کی جماعت ختم نبوت نے جماعت اسلامی نے تمام تر جماعتوں نے ان کو اپنا سربراہ بنایا اور ہمیں خوشی ہے کہ ان کی قیادت میں کراچی سے لے کر خیبر تک تحریک لڑی گئی اور اس کے نتیجے میں حق نے کامیابی سے نوازا آپ حضرات کے سٹیج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سٹیج پر گلہائے رنگا رنگ تشریف لاتے ہیں اور اپنی چمک دمک سے آپ حضرات کے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں آج زہر کے بعد آپ نے جمعیت جماعت اسلامی کے صدر گرامی قبلہ سید منور حسین کے خیالات سنے مجھے خوشی ہے کہ آج کی اس مجلس میں جمعیت اہل حدیث کے حضرت مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب کے نمائندہ جناب عبدالرشید صاحب <coughs> حجازی موجود ہیں یہ کیا تشریف لائے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری سری تشریف لائے ہیں بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آج ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری محمد زوار بہادر جو جمعیت علماء پاکستان کے سیکٹری جنرل ہے حضرت مولانا ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے صدر ہیں ان حضرات کی تشریف آوری میں سمجھتا ہوں رب محمد کی قسم یہ بالکل میرے دل کی آواز ہے کہ ان کا تشریف لانا ہمارے لیے اسی اعزاز کا باعث ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تشریف نہیں لائے ہمارے لیے آج پیر علی شاہ گولڈوی تشریف لائے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تشریف نہیں لائے بلکہ ان کی تشریف آوری حضرت مولانا شاہ من نورانی مرحوم کی تشریف آوری کے مترادب ہم سمجھتے ہیں دل و جان سے میرے خیال میں بہتر بہتر نہیں بہت ہوگا کہ آپ مل کے ایک نعرہ لگائیں اتحاد امت مسلمہ ایسے نہیں وہ جو پیچھے والے دوست بیٹھے ہیں وہ تمام تر ساتھی ایک کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے یہ انشاءاللہ العزیز میں اس وجدان کے ساتھ کہتا ہوں رب محمد کی قسم آپ فرش پہ بولیں گے آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی دوست دشمن تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ محمد عربی کی عزت و ناموز کے لیے امت مسلمہ کل بھی جمع تھی آج بھی جمع ہے تمام مکاتب فکر جمع ہے تمام دینی قیادت جمع ہے مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں اتحاد المسلمین پوری قوت کے ساتھ اتحاد المسلمین اور میں توقع رکھوں گا کہ اس کے بعد یہ بالکل بحث بند ہونی چاہیے اور میں اب یہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے حضرت صاحب محمد عبد الخیر محمد الخیر محمد زبیر دامت برکا ہم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت کاری صاحب اور مجھے جلدی فارغ کر دیا جائے ان کے حکم کی تعمیل میرے لیے بالکل وہ واجب کا کے درجے کا حکم رکھتی ہے لیکن بڑی دیر سے حضرت پروفیسر صاحب کے نمائندہ موجود ہیں میں درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں ان کا بیان ہو پھر ہم باقی اپنے مہمانوں کو بلائیں گے تو آپ تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید حجازی جو جمعیت اہل حدیث کے مرکزی مرکزی سیکری تبلیغ ہیں وہ تشریف لاتے ہیں آپ پھر مل کے نعرہ لگائیں تاج و تخت ختم نبوت